فمن يرد يرد الله الله أن أن يهديه يشرح صدره صدره للإسلام ومن يضله يجعل يجعل ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك الرس على الذين لا يؤمنون تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے شرح صدر سے کیا مراد ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے لیے اس کا دل کھول دیتے ہیں یعنی دین اسلام اختیار کرنا اس کے لیے سہل بنا دیتے ہیں چنانچہ یہ چیز علامت ہے اس بات کی کی کہ اس قسمت میں خیر لکھی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے لیے جس کا دل کھل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نور متعین کر دیا جاتا ہے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی جو تمہارے قلوب کی زینت کا سبب ہے اور کفر و فسوق و عصیان سے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے ایسے ہی لوگ رشت و ہدایت پائے ہوئے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان کو قبول کرنے کے لیے اس کے دل میں وسعت دے دیتے ہیں ابو مالک اور اکثر نے کہا ہے کہ یہی بات زیادہ ظاہر و ثابت ہے پھر اللہ کا فرمان و میور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو بہت تنگ کر دیتے ہیں سے مراد ہے ضیق کا لفظ فتح داد اور سکون یا کے ساتھ ہے اور اکثر لوگ تجدید یا اور کسر یا سے قرار دیتے ہیں یہ دونوں لغت مثل حین اور حین کے ہیں اور لفظ حرج کو بعض نے فتح ہا اور کسر را کے ساتھ پڑھا ہے اور دوسری قرأۃ فتح ہا اور فتح را سے ہے یعنی وہ گمراہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل ہدایت کے لیے ذرا بھی کشادہ نہیں اس میں ایمان راہ نہیں پاتا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بدوی سے پوچھا کہ حرجہ کیا چیز ہے تو کہا وہ ایک درخت ہے درختوں ہی کے درمیان ہوتا ہے نہ کوئی چرواہا اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی جانور اور نہ کوئی اور چیز تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ منافقین کا قلب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ امر خیر کی وہاں تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی ابن عبا صدی اللہ عنما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اسلام کو تنگ کر دیتے ہیں کیونکہ اسلام تو ایک وسیع چیز ہے اور کافر کا دل تنگ ہوتا ہے کیسے سما سکے گی وما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی دین قبول کر لینے کے بعد تمہارے دل میں کوئی تنگی نہیں رہ سکتی اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی لیکن منافق کا دل شک میں مبتلا رہتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اپنی تنگ دلی کے سبب وہ کر ہی نہیں سکتا ایمان لانا اس پر اس قدر دشوار ہے جیسے کسی کو آسمان پر چڑھنا دشوار ہے کہ جس طرح ابن آدم آسمان پر نہیں چڑھ سکتا اسی طرح توحید کا عقیدہ منافق کے دل میں گہر نہیں کر سکتا اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تنگ بنایا ہو وہ کس طرح اسلام لا سکتا ہے یہ ایک مثال ہے جو قلب کافر سے متعلق کہی گئی ہے کہ ایمان اس کے دل پر چڑھنا اس قدر مشکل ہے جیسے کوئی آسمان پر چڑھے اور چونکہ آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں اسی طرح اس کافر کا ایمان لانا ممکن نہیں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح اس کے دل کو تنگ کر دیا اسی طرح شیطان کو اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس کو بھٹکاتے رہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رجس کے معنی شیطان اور ہر وہ چیز جس میں کوئی خیر نہ ہو اور عذاب کے ہیں